حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ والی اونٹیوں کو لوٹ لیا تھا آپ نے ان کو گرفتار کیا پھر سختی کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار بیالیس